مسلمان اس کا و ثواب کتنا سستا ہوتا ہے معلوم رمضان المبارک میں اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں کوئی روزہ دار نفل عبادت کرتا ہے تو اس کی نفل عبادت کا ثواب غیر رمضان کے فرض عبادت کے برابر ملتا ہے اگر رمضان المبارک میں ایک روزہ دار فرض عبادت کرتا ہے تو اس روزہ دار کا فرض عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر دیتے ہیں رے اللہ کے بندے اللہ کے بندے اور سن اور سن جگر تھام کر کے سن گناہوں سے توبہ کرنے کے ارادے سے سن رمضان المبارک اگر تیری زندگی میں آ گیا تو اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر کے سن اللہ کی نعمت سمجھ کر کے سن رہے مسلمان اور کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو اتنا پسند فرماتے ہیں اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اگر کوئی مسلمان روزہ رکھ کر تھکان سے سو بھی جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے ہائے ہائے ہاں؟ اس کا سونا عبادت ہے جب سونا عبادت ہے تو اس کی عبادت کیا ہوگی ذرا اندازہ کر رہے ہیں روزہ دار کا سونا عبادت ہے تو عبادت کیا ہوگی کیا نعرے لگاتا ہے کیا کیا بم مارتا ہے ہے جھوٹے آنسو روتا ارے سن کان کھول کر کے سن تجھ کو کو اور مجھ ہماری زندگیوں کے بربادی پر آنسو بہانا چاہیے رمضان میں مبارک آتا ہے بے خجری ہم جو کیا کرتے ہیں ہائے اور سن رہے اللہ کے بندے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ گیارہ مہینے جنت سنوارتے ہیں جنت کو سنوارنا بولے تو معمولی چیز کیا رہے آج ہمارے گھر کو جوئی آتا کہ تو جھوپڑی رہے تو بھی ساتھ چننا مارتی سسرا پینٹنگ کرتا ٹھیک ہے تو جی آتا نا گھر کو <laughs> سالہ ہے نا ترکاریاں گرکار یہاں مرغے یہاں گر گیا کیا کیا لانا ہے کہ اس کا اس کے مردے کو خوش کرنے کے واسطے کیا کیا کرتا نہ رہے ایک جوئی کو جمعی گھر کو آتا گا تو ایک جنا پینٹنگ کرتا ایک جنا وائٹ واش کرتا ایک جنا ترکاریاں لاتا ایک جنا جمعی کوئی ترکارے کو لے لے لے کو آنے کے واسطے وہیکل لے کو اسٹیشن بس اسٹینڈ کو اسٹیشن کو جاتا کی تو اس کا بھون آتا نا ارے اللہ کے بندے ہے اللہ کے بندے بھون نہیں بھی سیٹی پھونکنے والا سارا بھی سیٹی پھونکنے والی سسرا بھی سیٹی پھونکنے والا سال بھی سیٹی پھونکنے والی سیٹیاں پھونکنے والے رکھ کو یہ عزت کر رہی نا رے گھر کو سوار رہی نا اللہ تعالیٰ جنت کو سوارتا نہ روزہ دار کے واسطے یہ کرے ہاں اللہ کے بندے روزہ رکھ رہے اللہ تعالیٰ ہاں؟ تجھے قبول کر لیں گے تیری کو عبادت بنا دیں گے ارے اللہ کے بندے تیری دعا کو رد نہیں کرتے رہے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر روزہ رکھتا ہے اللہ کو ڈر کر کے روزہ رکھتا ہے رمضان مبارک سے پہلے شرابی تھا کبابی تھا حرامی تھا سوت خار تھا ظالم تھا دادا تھا گنڈا تھا سب کچھ تھا اللہ کا خوف تجھے آ گیا تو نے روزہ رکھ لیا تو تیری دعا کا گریٹ کتنا بڑھ گیا معلوم کیا رہے مسلمان تیری دعا کا درجہ کتنا بڑھ گیا معلوم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک میں جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں تمہاری عبادتوں کو چھوڑو تمہاری ریاضتوں کو چھوڑو تمہارے ذکر اور اسکار کو چھوڑو اے فرشتوں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں چھوڑو اس وقت میرا بندہ روزہ ہے میرا بندہ مجھے راضی رکھنے کے لیے روزہ ہے اس کے حق میں تم دعا کرتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر رمضان کے پہلے شرابی تھا رمضان مبارک آ گیا روزہ رکھا اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں آج تیری اما تجھے دعا کرتی نہیں رہے تیرا بابا تجھے دعا کرتا نہیں مالا کیا وہاں اچھے گیا تمہیں تمہارا بیٹا امریکہ میں ہے نا کیا کہتا کائی کو بولتے ہیں حضرت میرا بیٹا امریکہ میں رہا تو کیا خبرستان میں رہا تو کیا اس کا نام اس لے ان کو حضرت باپ کو جا کو پوچھو باپ بولتا کیا حضرت خیریت ہے کیا لوگ آگے کمپے ڈوبا کو بچے کو ڈاکٹری گکٹری پڑھائی نہ حضرت شادی کرتے تو ٹیمپو بھی آر ایس کے گھر والے کا جنازہ اٹھائے نہ حضرت سنیا میں تمہارا بچہ ہے کہتے نا بہت بڑے پوسٹ میں حضرت میرے سامنے کتے کا نام لے لو میرے بیٹے کا نام لے ان کو کہتا بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے ارے اللہ کے بندے ہے آج تیری اما تجھے دعا دیتی نہیں تیرا باپ تجھے دعا دیتا نہیں رہے آسمان کے فرشتے تو روزہ رکھتا ہے تجھے دعا دینا بولے تو کتنی بڑی قسمت رہے یاد رکھ اللہ کے بندے اللہ کے بندے رمضان المبارک آ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تجھے بھی نصیب فرماوے اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے عالم اسلام کے ہر ہر مومن کو اللہ تعالی رمضان المبارک کے فضائل اور برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرماوے اور سن رہے روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا انتظام کریا ہے آج تو جان کو بچاتا ہاں؟ کیا رہے باخسا نہیں تمہارے سے بولے شرم آتی ہے نہیں بول رہے اللہ سے شرم کرے نہ رہے بے شرم میرے سے کیا شرم کریں گا تو اللہ سے حیا کرے یعنی میرے سے کیا رہے کریں گے نہیں حضرت بول روزا ہے کیا <laughs> نہیں حضرت پوچھو نہ کو حضرت بیٹا روزہ ہے کہ واہ کیا کیا چیز بول رہا بیٹا ہے حضرت تو ہے کیا رے روزہ <laughs> نہیں ہے حضرت کی رہے نہیں حضرت منج شوگر حضرت ڈاکٹر منع کر ڈالیا اچھا شوگر ہے ڈاکٹر منع کر ڈالیا ہائے ہائے شوگر بڑھ جاتی حفاظت گارنٹی ہے تیری جان بچنے کی گارنٹی ہاں؟ کیا رہے ہے اللہ کے بندے دیکھ عبرت پکڑ رہے آج کی دنیا میں روزے سے جی چراتا روزے کا مذاق اڑاتا رمضان المبارک کو مصیبت سمجھتا ہائے ہائے اللہ کے بندے اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو بہت کچھ الحمد للہ ہوں موقع نہیں ہے یاد رکھ رمضان المبارک آ رہا ہے خدا کا شکر کر اے اللہ رجب گزرا شابان گزرا رمضان المبارک کا ہلال آ رہا ہے یا اللہ تیرے حبیب کا صدقہ تیرا فضل ہے تیرے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اگر روزے کی حالت میں زندہ رہا تو مجاہد اگر روزے کی حالت میں مر گیا تو شہید مولا اگر تو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مجاہد بنا کر کے رکھ اگر تجھے تو مجھے موت دینا چاہتا ہے میدان شہادت نصیب نہیں کوئی فکر کی بات نہیں لیکن روزے کی حالت میں تو رمضان کی موت تو عطا فرما تاکہ میں شہادت کی موت مروں آج روزہ رکھ رہے کا تو مختلف بہانے بناتا ہے سن رہے تیرا گریٹ کہاں کہاں تک بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں ہر نیک ہر اللہ کا محبوب اور بندہ ہر نیک بندہ جنت میں ہر دروازے سے جا سکتا ہے ہر دروازے سے جا سکتا ہے لیکن روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خاص دروازہ بنایا ہے اس کا نام ہے بابر ریان اونلی فار روزہ دارس ناٹ فار ادرس سمجھ گئے فنکشن میں شادیاں میں اچھے اچھے تقریبا میں وی آئی پی کر کو رہتے ہیں بڑے بڑے کی کا لے وہ وی آئی پی بعض جگہ only V I P very important person بعض جگہ V V I P very very important اچھا ان کے واسطے جو کرسیاں رہتی انہوں بیٹھنا وہاں ان کے میتھا بیٹھنا انہوں جو دروازے سے جانا کہ ان کے واسطے جو رستہ ہے کہ وہ رستے سے جانا اچھا کی کہتے دعوت آگے تو وی وی وی آئی آئی پی پی کے کے <laughs> انہیں سوٹ گیٹ پہن لے کو سر گر کا جالا مار لے کو <laughs> اتر گتر سینٹا گنٹا تھوپ لے کو میت سر کا کر لے کو جاتا کی رہے انویٹیشن آیا ہے با کہاں فلاں خبرستان میں فنکشن ہے اچھا فنکشن آگو جانے آ کرتا نا خالی وی آئی پی کا گریٹ ملگا کر کو یہ گریٹ دیکھ رہے اللہ کے بندے باب الریان روزہ دار کا گریڈ اللہ تعالیٰ ایسا بنائے ہیں سوائے روزہ دار کے اس دروازے سے ہزار حج کرنے والا بھی جا نہیں سکتا کروڑوں زکات دینے والا بھی جا نہیں سکتا لاکھوں رکعت نماز پڑھنے والا بھی جا نہیں سکتا رہے اللہ کے بندے وہ گریڈ ہے اور گریڈ کیا ہے اللہ اکبر سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے روزہ دار کے فضیلت روزہ دار کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے آخری ایک بات بتا دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ قرآن شریف کی بات بھی بتانا ہے مجھے کیوں رمضان اور قرآن یہ دونوں ہیں ایک دوسرے کے لیے آخری بات رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزہ دار کا اتنا احترام اتنی عزت کرتے ہیں اتنی عزت کرتے ہیں کہ افطار کے وقت میں جو دعا کے کرتا ہے روزہ دار روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کو اس روزہ دار کی دعا کو رد کرنے کے لیے شرم آتی ہے مسلمان دیکھ رہے اللہ تیرے گریڈ کو میرے گریڈ کو یعنی روزہ دار کے گریڈ کو کہاں تک اللہ کو ہماری دعا کرنے شرم آتی ہے اللہ کی رحمت کو حجاب آتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری خاطر دن بھر بھوکا رہ کر کے دعا کر رہا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے مجھ سے بھی طلب کر رہا ہے تو اس کی دعا کو میں کیسے رد کروں روزہ رکھنے کا رکھنے والے کا مقام یہ اب روزہ چھوڑنے والے کا مقام سن رہے ہیں اللہ کے بندے سن لیا خوش ہوگا روزہ چھوڑ رہا ہے نا اس کی حالت دیکھ رہے ہیں اس کے واسطے تو عذاب کتے کی قسم ہے بہت سارے ہیں موٹا موٹا بولتا ہوں سمجھے جیسا سب سے بڑا عذاب کیا ہے معلوم کیا رہے بے روزہ دار کے واسطے اللہ کے رسول طائف کے پتھر کھائے جس میں اتھر پر جس میں اتھر سے خون مبارک خون مبارک بہ گیا جس میں اتھر لہو لہان ہوا کبھی بدعا نہیں کی دشمنوں نے کانٹے بچھائے گالیاں دی تماچے مارے گلے میں رسیاں ڈال کر کے کس دیا دشمنوں کے لیے کبھی گالیاں نہیں لیکن بے روزہ دار کے لیے اللہ کا مقرر فرشتہ جبرائیل بد دعا کرتا ہے تو اس بد دعا پر اللہ کے رسول نے آمین کہی ہے دیکھا کیا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رے کیا شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا کیا پٹھان مغل ہونے کا دعویٰ کرتا کیا سنی کیا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رے سن روزہ نہیں رکھا تو سب دعوے بیکار رے سب دعوے بیکار حضرت جبرائیل علیہ السلام تو تسلیم یہ تو حدیث بڑی ہے حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تین بدعائیں حضرت جبریل نے کی ایک بدعا اس نوجوان کے لیے اس بیٹے کے لیے جس کے ماں باپ بوڑھے زندہ ہیں وہ خدمت نہیں کرتا اور ایک بد دعا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی کسی کے سامنے لیا گیا اور وہ مسلمان درود نہیں پڑا تو اس کے لیے بد دعا تیسرا وہ ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے تندرست ہے نوجوان ہے روزہ رکھنے کے قابل ہے رمضان المبارک کو پایا ہے اس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا ہے روزہ نہیں رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی کہ اے اللہ ایسے مسلمان کو تو غارت کر دے ہلاک کر دے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو میرے یہ ایک روایت میں آیا ہے کے خصوصیت کے ساتھ جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں بد دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے آپ آمین کہو اصرار کیا حضرت جبرائیل نے ارے بتا رے مسلمان بتا کیا جھوٹے نعرے لگاتا ہے کیا جھوٹے دعوے کر رہا ہے جتنے تورے تو جھوٹے دعوے کرتا ہے جھوٹے نعرے لگاتا ہے اسی اتنے ہی سچی موت دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے سڑکوں پر ہو رہی ہے عبرت پکڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بد دعا پر آمین کہہ دیں کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں جی سکتا ہے وقار کے ساتھ جی سکتا ہے مانا کہ چند دن کی عزت اور وقار کے لیے وہ جی بھی گیا جھوٹی شان جھوٹی شوکت جھوٹی شہرت جھوٹی عزت کے لیے دنیا میں جی بھی گیا تو آخرت کا حول نہ کذاب اس کے لیے تیار ہے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں روزہ رمضان کا خاص خاص معاملہ خاص عبادت رمضان مبارک کی دیکھا کہاں تک اللہ نے اہتمام کیا ہے روزہ دار کی افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا ہوں ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے قبول فرما تو اس کی دعا کو رد کرنے کے لیے اللہ کو ہی آتا ہے اور حکم ہے روزہ افطار کے وقت میں ضرور دعا کرو خیر کی دعا کرو شر سے حفاظت کی دعا کرو نفس عمارہ کے جذر اور فریب سے پناہ مانگو ابریس کے اور شیطان کے فریب سے مانگا پناہ مانگو ہر خیر کی دعا اس میں حیات ہے رزق ہے صحت ہے تندرستی ہے ترقی ہے کامیابی ہے خیر و برکت ہے دین اور دنیا کی سلامتی ہے اور ایمان کی سلامتی ہے جان کی سلامتی بہرحال جتنی اچھی دعائیں ہیں افطار کے وقت میں مانگو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں دن بھر روزہ کیسا کی رکھتے ہیں افطار کا وقت آ تو عصر سے لے کو مغرب تک تلاوت گلاوت کرتے نہیں ہمیں <laughs> پڑھ کو پڑھنا آ کو رویا تو نا جی تلاوت کرنے کے واسطے <laughs> عصر سے لے کو شروع کرتا سو <laughs> آئٹما جمع کرنے یہاں کے پھالاں لا وہاں کے سیویاں لا وہاں کے شیخا لا وہاں کی پوپئی لا وہاں کا یہ لا وہاں کا وہ لا کر کو لائٹما جوڑ کو سامنے رکھ لے کو چمچے تو اچھے رہتے پپئی کہاں سے وہاں سے لایا سیب کہاں سے رے لایا وہاں سے لایا یہ جنازہ کہاں سے رے لایا وہاں سے لایا یہ مٹی کہاں سے لایا وہاں سے لایا یہاں کا اچھا اچھا نہیں یہاں کا کھٹا وہاں کا پکا یہاں کا کھارا حضور فرمائی افطار کے وقت میں دعا گھر کو مر رہے گا تو یہ میت ہے کھانے پینے کا آئٹم ہمیں ریسرچ کر لے کو بیٹھا ہے یہ کھٹا یہ کھارا یہ میٹھا یہ پھیکا روزے کا حال غارت ہوگا روزہ بھی دن بھر رہتا تو کیسا تھوڑے اللہ کے بندے ہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ روزے کو روزہ سمجھ کر کے رہتے ہیں ضرور رہتے ہیں واقعی ایسے اللہ کے محبوب اور مقبول بندے گو کے ذرے ہیں بالکل کم تعداد ہے لیکن واقعی روزے کو روزہ سمجھ کر کے رہنے والے خدا کے بندے بھی ہیں قرآن کو قرآن سمجھ کر کے سننے والے اللہ کے بندے بھی ہیں تو غرض روزے کے وقت میں افطار کے وقت میں دعا کر رہے گا تو یہ اب دن بھر بھی روزہ رکھتے ہی لو چھوڑے جاننا انہیں روزہ ہے سو بڑی مشکل سے شہری کو ڈکار لے کو اتنا لوٹ کرتا اتنا لوٹ کرتا لے لینڈ بھی کریں گی نہیں لائلین میں ٹھیک ہے تو دن بھر بھکا رہنا نا جورو ڈالتے رہتی انہیں کھاتے رہتا اما ڈالتی رہتی انہیں بیل چرے سر کا چرتے رہتا لوٹ کر لے کو کہا کھا شوق سے کھا روزہ دار کا کھانا بھی عبادت ہے کھا کھا لیا تو بھی عبادت بھی کرنا نہ رہے دیکھتا گھڑی واچ دیکھتا ہاں ابھی چیتا ہوا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہے ذرا کمر سیدھی کر لے تم کو پڑتا نا میت انہیں سیدھی چھو جاتا ہے انہیں فجر کی نماز گماز کیا بھی نہیں ٹھیک ہے تو بیل کا ذریعہ کھایا ہے نا رمضان میں تو غرض میرے دوستوں میرے بزرگوں رمضان المبارک ہے بہرحال میرے بھائی روزہ ہے روزے کو روزہ سمجھ کر کے رہو روزہ روزے کو زندہ بناؤ اب رہا اب رہا تراوی کا معاملہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے لیکن میں یہ گزارش کروں گا دن کو روزے سے منور کرو رات کو تلاوت کلام پاک سے مزین کرو اللہ کا کلام ہے ہائے ارے پڑھنا نہیں آیا پڑھا نہیں بد بختی ہے بد نصیبی ہے ارے کم سے کم بیس رکعت تراوی پڑھ کر کم سے کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی ہمارے اکابرین کی اولیاء اکرام کی شہدا اکرام کی سنتوں کو تو زندہ رکھ رہے اللہ کے بندے دن کو تراوے سے روزے سے منور کر رمضان المبارک کے دنوں کو اور راتوں کو تلاوت کلام پاک پڑھ کر یا سن کر مزین کر روشن کر جاندار بنا اللہ کا کلام ہے رے وہ کلام ہائے ہائے جس کو زندہ رکھنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھرے کا ہے اس کلام کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت حسین نے اپنے کنبے کو فدا کر دیا اس کلام کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے مسلح پر اپنے خون سے رنگین کر دیا مسلح کو اس کلام پاک کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے خون مبارک سے حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کو رنگین کر دیا آ اس کلام پاک کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت حیدر کرار نے زمین کو اپنے خون مبارک سے لالا راج کر دیا تو میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی خوبیوں سے مالا مال کرے اس کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے اور اس کے ہر ہر لمحے سے مالا مال کرے ہم بے شک گنہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں پھر بھی مایوس مت ہو جاؤ میری باتوں سے مایوس مت ہو جاؤ میری بات سے میری باتیں نہیں میرے دوستو موٹے موٹے الفاظ میں تاکہ مجھ جیسا کم علم سے کم علم سمجھ جائے موٹے موٹے طریقے سے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سمجھا رہا ہوں انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ ان کا ہے رات میری انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ ان کا ہے رات میری انہیں کے مطلب کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی تو میرے دوستو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم کلیم نے یعنی اسلام میں خواہ کسی مرد کو عورت کو بچے کو بوڑھے کو جوان کو مالدار کو امیر کو غریب کو کسی کو بھی ملے غنیمت جانو یا اللہ شہادت کا جذبہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن میدان جہاد نہیں ہے شہادت پانے کے لیے میدان نہیں ہے کم سے کم رمضان المبارک کا مہینہ تو تیرے اپنے فضل و کرم اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو تو ملا رہا ہے ہماری زندگیوں میں لا رہا ہے تو یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ رہا ہے مہمان بن کر کے اے اللہ تو اس مہمان کی عبادتوں کے ذریعے سے لوازمات سے روزے سے تلاوت سے نوافل سے اوابین سے اور اور تراوی سے ذکر و اذکار سے اس طرح مہمان کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کرنے میں خاطر توازو کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اگر ہماری مقدر میں رمضان المبارک میں موت ہی لکھا ہے روزے کی حالت میں تو یہ بھی تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے تیرا شکر ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ میدان جہاد نہ ہونے کے باوجود بھی روزے کی حالت میں اگر کسی مسلمان کی موت ہوتی ہے تو وہ شہید کی موت ہوتی ہے اللہ یا تو مجاہد کی زندگی دے یا نہیں تو شہید کی موت عطا فرما رمضان مبارک ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اور بھی کچھ قرآن مجید کے تعلق سے تلاوت کے تعلق سے اور بھی کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو میں آپ سے گزارشات کروں گا لیکن دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرماوے وہ آخر الداوان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم